إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعو الله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وعلى غیر البئی غیر خیر القم ان کل تم تالمون محترم سامعین بزرگان دین یہ صورت الجمعہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین نے اس امت پر جو بڑا فضل و کرم کیا ہے اور بڑے انعامات ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالم نے اس امت کو یوم الجمعہ نصیب کیا ہے جس دن سے پوری امتیں محروم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد رمایا اللہ رب العالمین نے ہفتے میں ایک دن عید کا مقدس دن سید الایام رکھا تھا سب سے بڑا دن اس میں ساری قومیں گمراہ ہو گئیں اللہ رب العالمین نے ہم ایمان والوں کو ہدایت دیا ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا کہ ساری دنیا جمعہ کے معاملے میں ہماری پیچھے چلتی ہے دنیا کی کوئی قوم ہاں، ہم سے آگے نہیں بلکہ سب ہم سے پیچھے چلتے ہیں پھر اللہ کے رسول نے وضاحت کیا فرمایا دیکھو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والی عید کا دن جمعہ مقرر کیا ہم جمعے کو اپنی ہفتے واری عید منا لیتے ہیں اس سے پہلے ہفتے میں کوئی عید نہیں مناتا ہم نے جمعہ کی عید منا لیا اب سب کی آنکھیں کھلی یہودی جو ہے کل سنیچر اور ہفتے کے دن کو عید مناتے ہیں اور اللہ رسول نے فرمایا عیسائی اٹل کر کے وہ اتوار کو عید مناتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سب سے مقدم رکھا ہے دنیا میں بھی اور انشاءاللہ ہم آخرت میں بھی سب سے آگے ہوں گے یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے فہد اللہ الدین عام مختلف جس جس مسئلے میں ساری امتیں گمراہ اور بھٹک چکی تھیں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ہدایت دیا حضرت امام احمد بن حنبل امام ابن ماجہ اور بہت سارے محدثین بسند صحیح نقل کرتے ہیں حضرت ابو لبابا ابن عبد المنظر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے کہ نبی علیہ شراب شام کو ہم نے فرماتے ہی بھی سنا آپ نے فرمایا اے لوگو ان آزمل ایام ان سید ان جمع سید الیام و آزما اند اللہ وہ آدم من یوم الادھا و یوم الفطر آپ نے ساتھ میں اے لوگوں اللہ رب العالمین نے جمعے کو سید الایام بنایا ہے یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے ہفتے بھر میں جتنے دن آتے ہیں ان تمام دنوں میں سب سے بڑا دن اور سب کا سردار اللہ تعالیٰ نے یوم الجمعہ بنایا ہے پھر آپ نے ساتھ نمایا وہ آزم اند اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم الجمعہ سے زیادہ عظمت والا اور فضیلت والا کوئی دن اللہ نے نہیں بنایا ہے پھر آپ نے آگے رمایا وہ آسم اللہ یوم و یوم الفطر یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الاضحی کے دن سے بھی اللہ رب العالمی نے یوم الجمعہ کو بڑا دن بنایا ہے ان دونوں دنوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے افضل والا دن یوم الجمعہ بنایا ہے پھر آپ نے ساتھ نمایا اس جمعے کو جمعے والے دن اللہ رب العالمین نے اس کو پانچ چیزیں اس کے ساتھ مخصوص کی ہیں وہ پانچوں چیزیں اسی دن سے تعلق رکھتی ہیں ان کا کسی اور دن سے تعلق نہیں نمبر ایک آپ نے ساتھ نمایا وہ خرق اللہ فی آدم نمبر دو واحب اللہ فی آدم نمبر تین و توف اللہ فی آدم نمبر چار لا یس وفی ساعت ساعت وفی لا یس اللہ فی ہے نمبر پانچ وفی ہے تقواہ او کما کارا رہے سام آج میں تو خوشی اس جمعے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے پانچ پانچ اعلیٰ درجے کی خصوصیات عطا کی ہیں نمبر ایک ایسی ہے اللہ آدم یوم الجمعہ ہی کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے یہ پہلی خوبی ہے نمبر دو وہ فی ہے احمد اولا آدم اور جمعے ہی کے دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا اور پھر جمعے ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا یہ بھی بڑی فضیلت ہے نمبر تین آپ نے ساتھ روایا فی ہے آدم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات بھی دیا تو وہ بھی یوم الجمعہ تھا نمبر نمبر چار آپ نے شاخ فرمایا وفی ساعت سا اس جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے ایک ایسی گھڑی ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے لا یس لاس ارواہی لایس لا یس ارولہ فی ہے یس اللہ آتا ہو مالم یس المحرمن اس جمعے کو اللہ رب العالمین نے ایک فضیلت عطا کیا ہے ایک ساتھ ہے ایک گھڑی ہے ایک تھوڑا سا ٹائم اللہ نے ایسا رکھا ہے آپ نے ساتھ نمایا جو مسلمان اللہ تعالی سے جو کچھ بھی مانگتا ہوا اس ساتھ کو پا لیا وہ گھڑی ہے اور اس گھڑی میں بندہ اللہ رب العالمی سے جو کچھ مانگ رہا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور دے دیتے ہیں بشرطے کی کوئی حرام چیز وہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگ رہا ہو یعنی قبولیت دعا کی ایک ساتھ اللہ رب العالمی نے جمعے کے دن رکھے ہیں یہ اس ساتھ میں بندہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اگر حرام چیزیں نہیں مانگتا حلال چیزیں مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں نمبر پانچ آپ نے نمایا وہ بھی ہے اے لوگوں قیامت بھی اللہ تعالیٰ اسی دن قائم کرے گا آپ نے فرمایا پانچ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے خصوصیت عطا کی ہے آپ آپ نے آگے رشاط یاد رکھو ماں کن مقرر وڑا سما ان وڑا اردن وڑا شجر ان وڑا حجر اے لوگوں یہ چمے کے دن کی ذرائع کا خیال رکھو آپ نے ساتھ نمایا پوری حدیث بیان کرنے کے بعد ماں مرک کن مقرر سارے مرائے قطور مقرر جو اللہ رب العالمین کے قریب ہیں وہ وڑا سما ان وڑا ارد یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ولا شجر ولا حجر اور دنیا کے سارے پتھروں سارے پہاڑ درے دھرے اور چھوٹے بڑے سارے درخت ولا بہر یہاں تک کہ یہ تمہارے تمہیں نظر آنے والا سمندر اس کا ایک ایک کچرا پوری کائنات جمعے کے دن جب اللہ تعالیٰ جمعے کی صبح کرتا ہے تو ساری کائنات ملائکت فتر شجر اور حجر درخت اور یہ پانی دنیا کا ذرہ ذرہ یہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمان کائنات کی ساری چیزیں کاپتی رہتی ہیں ڈرتی رہتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو آج ہی کا جمعہ جو ہے قیامت والا جمعہ ہو لیکن افسوس سد افسوس ساری کائنات ملاکت المقربون سے لے کر کے یہ موجے مارتا ہوا یہ سمندر اور یہ لہراتے ہرے بھرے درخت درخت یہ ساری چیزیں تو جمعے کے دن ڈرتی ہیں اور مسلمان سب سے زیادہ مستی کرتا ہے تو جمعے کے دن کیا کرتا ہے ہفتے بھر کا فجر کا نمازی وہ بھی جمعے کے دن فجر کی نماز چھوڑ دیا کرتا ہے ہفتے بھر اپنے آپ کو قبولیات سے بچانے والے جمعے کی صبح ہوتے ہی ساری قبولیات میں غیروں کو تو جانے تھے مسلمان بھی ساری قبولیات میں جمعے کے دن مشغول ہو جایا کرتا ہے حالانکہ ساری مخلوقات آپ فرماتے ہیں خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہی کہ جمعہ جو ہے وہ قیامت والا جمعہ ہو میرے بھائی جمعہ بڑی عظمت والا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا ہے یہ بڑا خیر و برکت والا دن ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے ساتھ نمایا اے مسلمانوں السلاوات الخمس والجمعہ تو الى الجمعہ و رمضان الى رمضان کفار لما بینہما بینہما اے لوگ یاد رکھو یہ پچمکتا نماز جو تم پڑھتے ہو یہ پچمکتا نماز اسی طرح سے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعے تک ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز تک یعنی فجر سے لے کر کے ظہر تک ظہر سے لے کر کے عصر تک اصل سے لے کر کے مغرب تک مغرب سے لے کر کے فجر تک ایسا ہاں، ہاں، تک پھر ایسا سے لے کر کے فجر تک آپ نے نمایا مایا الخمس یہ پنچ وقت نماز ہیں اسی طرح سے جمع تو ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک وہ رمضان رمضان اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک یہ ایک نماز سے لے کر کے دوسرے نماز ایک جمعے سے لے کر کے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان ان کے درمیان جتنے گنا ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز جمعہ اور رمضان کی برکت سے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں نبی نے فرمایا سناست ایامین اے لوگوں اللہ نے ایسا فبر و کرم کیا ہے ہفتے بھری کے گناہ نہیں ایک جمعے سے لے کر کے دوسرے جمعے تک ہفتہ بھر ہوا آج فرمایا اللہ رب العالمین ان کے علاوہ بھی تین دن کے مزید ایڈوانس گناہ تمہارے معاف کر دیتے ہیں میرے یہ جمعہ کی برکت ہے کہ ہفتے بھر کے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں ذرا ان ظالموں کو دیکھو ہفتے بھر برائیاں کرتے ہیں تو کٹ بہرے میں جا کر اس تہوار کو کھڑے ہوتے ہیں اور ڈنڈے بھی کھاتے ہیں اور پیسہ بھی دیتے ہیں تب ان کے ہفتے بھر کے گناہ معاف کرایا جاتا ہے وہ بھی اللہ نہیں معاف کرتا ان کا بابا معاف کرتا ہے لیکن مسلمان امت پر اللہ تعالیٰ کا مسلمان قوم پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے دل کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے لیکن اگر بچنے کے باوجود شیطان گناہ کرا دیتا ہے کے کے دل ساتھ اگر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو اللہ تعالیٰ جمعے کی برکت سے ہفتے بھر اور مزید تین دن کے سارے گناہ اللہ اپنے سب و کرم سے معاف کر دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ جمعہ کا دن بڑا برکت والا ہے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے اور ہمیں اس کی فکر رکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کیا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا مانی تحسن یوم الجمعہ تھی وغد سمین احسن سیاد ہی ومت سمین تی بہی انکان اندہ وغد سم ومت سمین تی بہی انکان انکان اندہ آپ نے ساتھ رمایا جو مسلمان جنے کے دن اچھی طرح سے غسل کر کے آئے ایسا نہیں میرے بھائیوں کہ سوتا پڑا رہا اور جب اذان کا وقت آیا چلا گیا شاور کھولا اوپر سے ڈال دیا نہیں من غس چلا خوب اچھی طریقے سے غسل کرتا ہے اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے بلکہ بعض روایتوں میں آیا من گسل جناب سے جس طرح سے انسان غسل جنابت کا اہتمام کرتا ہے اسی اہتمام کے ساتھ جس انسان نے جمعے کا غسل کیا گسل کر کے فارغ ہوا والا بیسا من احسن یاد ہی اور ایسا نہیں وہی نائٹی پہن کر کے چلا آیا کپڑے اللہ نے بہت دے رکھے ہیں بہترین سے بہترین جوڑے ہوتے ہیں لیکن جمعے کے دن عصرے کے بعد جب گھومنے کے لیے جانا ہوگا تب وہ کپڑے پہنے جائیں گے اور جمعے کے لیے ویسے ہی چلایا جو کپڑا پہن کر کے سوتا مان پر سپر مارکیٹ میں نیچے جا رہا ہے اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں آ رہے ہو اللہ کے دیے ہوئے کپڑے کو اللہ کی رضا کے لیے پہنو آپ نے ساتھ نمایا سمین آسانی سے یاد ہی ایک پہلے نمبر پر اس نے اچھی طرح سے غسل کیا نمبر دو سمین آسانی سے یاد ہی اللہ نے جتنے کپڑے اس کو دیے ہیں ان میں سب سے قیمتی سب سے اچھا کپڑا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی ریتا کے لیے پہن کر کے وہ جمعہ مسجد میں آیا کرتا ہے نمبر تین وہ میں سمین بھی انسان اللہ رب العالمی نے اگر اسے خوشبو دیا ہے تو خوشبو استعمال کرتا ہے یہ تین چیزیں ہو گئیں پھر اس کے بعد نمبر چار آپ نے ساتھ رمایا سما تل مسجد ولم یتار کا آنا کاننا اور پھر جمعے پڑھنے کے لیے آیا اول وقت حاضر ہوا لوگوں کو دھکے دیتے ہوئے لوگوں کے کندھوں کو پڑھاتے ہوئے اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے نہ آیا نمبر چار اس کے بعد آپ نے ساتھ رمایا ثم صلى ما سل الله له پھر اللہ نے جتنی توفیق دی دو رکعت چار رکھا آٹھ رکھا جب تک رجان جب تک امام ممبر پر نہیں آتا خطیب تب تک جتنا نماز پڑھنا چاہتا ہے اللہ نے جتنی توفیق دیا دو چار آٹھ چھ اتنی نمازیں پڑھی پھر اس کے بعد آخری کی سم انستا سم انستا خرج الامام حتی من سراتی پھر خوب توجہ کے ساتھ جب خطیب ممبر پر آنا اس وقت ساری نمازیں ترک کر دیا ہمارے بہت سارے بھائیوں کو دیکھا جاتا ہے آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور جب خطبہ شروع ہوا اور خطبہ اچھا نہ لگا تو سوچتے ہیں بیکار خطبہ سننے سے بہتر ہے نماز پڑھنے لگو یہ بڑی بد بختی ہے ایسی نماز حرام ہے نماز ایسی نماز پڑھنے سے یاد رسول بڑا کیا ہے اور پورا جو سواب جمعہ کا آپ نے نماز کے بہانے ختم کر دیا یاد رکھو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رواتے ہیں ممبر پر آنے کے پہلے پہلے اللہ نے کتنی توفیق دیا اس اس نے نے پڑھ لیا اور اور جب خطیب ممبر پر آیا تو ساری توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے اور خطبہ سننے میں خاص خیال رکھوں میرے بھائیوں یہ خطبہ بھی عبادت ہے اس خطبے کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ جس انسان نے کان لگا کر کے دور سے خطبہ خطبہ سنا اس خطبہ سننے کی برکت سے آپ نے ساتھ سمایا پچھلے پورے ہفتے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں لیکن یاد رکھو میرے دوستو یہ خطبہ ایک ایسی چیز ہے اس میں سرا برابر لہو لئی کھیل کود کرنا جائز نہیں ہے صرف خطیب کسی سے بات کرنا چاہے تو بات کر سکتا ہے نبی علیہ شراب صاحب نے ساتھ سمایا اگر خطبہ شروع ہو گیا ہے اور تم بیٹھے ہوئے ہو تمہارے بازو میں کوئی کوئی انسان بات کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے خبردار ادا کل تلے کا اگر تم نے کہا چپ رہو تو ہاں، تم نے اس کو اچھی بات کہی کچھ چپ رہو لیکن خطبے کی حالت میں بابو والا انسان بات کر رہا ہو تو اس کو بھی ٹوکنے کی اجازت نہیں ہے آپ نے ساتھ رمایا اگر اپنے بادو والے کو تم نے ٹوکا فاقا جلدا گاؤں تو جمعے کا سارا جو سواب تو نے بھی ظاہر اور برباد کر دیا یہاں تک کہ اگر کوئی بازو آنا آپ کچھ پوچھنا بھی چاہتا ہے تو پوچھنا بھی جائز نہیں ہے حدیث کے اندر آتا ہے اوبئی امن رضی اللہ تعالیٰ خطبہ خطبہ رہے تھے خطیب خطبہ دے رہا ہے بازو میں دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا یہ النبی اللہ نے تبا کل شعین قدیر اس سورت کو تلاوت کیا اور اسی کو آپ نے خطبے کا موضوع بنایا ابن امن رضی اللہ تعالیٰ کہ کہتے ہیں میرے بازو میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ہم کو کہا یا او بھائی او بھائی یہ سورت کب نازل ہوئی ہے مجھے پتا نہیں چلا اللہ اکبر حضرت او بھائی جمن کا بالکل گوگے بن کر کے بیٹھے رہے ہاں نہیں کہ کوئی جواب نہ دیا حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑا غصہ آیا سلام پھیرنے کے بعد پکڑا کیا کیا تم مجھ سے غصے میں ہو ہم سے ناراض ہو کہا کیا بات ہے کہا یہ سورت یہاں کر سکول نے تلاوت کیا اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہم نے تجھ سے پوچھا متا ان سے یہ سورت کب نازل کی گئی اور تم نے کچھ جواب نہیں دیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے تم گاربن نہیں تھے اے اس جس, دن نبی نے فرمایا کھڑے لوگوں خبردار خطبے کی حالت میں بات نہ کرو اگر کسی نے تم سے کسی نے اپنے ساتھی سے کہا ان تم خاموش رہو تو اس نے بھی گناہ کا کام کیا اپنے بھر کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا کہنے نہیں نہیں ایسا ہو سکتا ہم ہم نے تم سے علم پوچھا ہے نے دنیا کی بات نہیں کی ہے ہم نے تم سے سوال کیا ہے یہ سورت اللہ رسول نے کب نازل کی ہے کہا کہ نہیں چلو ہم نبی علیہ السلام کے پاس لے کے چلتے ہیں دونوں صحابی اللہ رسول کے سامنے آئے اللہ رسول نے فرمایا سن لو یہ ابئی نے صحیح کہا اگر خطبہ خطیب دے رہا ہے خطبہ لوگوں سے خطاب کر رہا ہے تو ایک ساتھی کو دوسرے ساتھی سے دین کی بات بھی پوچھنے کا اختیار نہیں ہے تو میرے بھائیو آپ نے ساتھ رمایا وہ ان یہ پانچویں چیز ہے پانچ چیزیں بیان کی گئی نمبر ایک اچھی طرح سے غسل کرے نمبر دو بہترین قسم کا کپڑا پہنے نمبر تین خوشبو استعمال کرے نمبر چار مسجد میں آ کر کے بیکار نہ بیٹھے اللہ نے جتنا اس کو توفیق دیا ہے اتنی اس نے نمازیں پڑھ لیا اور نمبر پانچ ان شاء اللہ خرج الامام جب امام ممبر پر آ جائے تو خاموشی کے ساتھ جس نے خطبہ سنا آپ نے ساتھ رمایا جس شخص نے خاموشی ان پانچ چیزوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھا اگر اس طرح سے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو کانت جمعہ تو کفارت الما تو پھر دونوں جمعے کے درمیان اس نے کتنے گناہ کیے تھے جو اللہ رب العالمین نے اس خطبے کے سننے اور جمعے کی برکت سے اس کے سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا اور یاد رکھو دوستو معاف کر دینا الگ ہے اور پردہ ڈال دینا الگ ہے پردہ ڈال دینے کا مطلب یہ ہے اللہ اس گناہ پر ایسا پردہ ڈال دیتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے دنیا میں بھی اللہ لوگوں کو شرمندگی سے بچائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گناہوں پر پردہ ڈال کر کے ہنس کے میدان میدان میں حسر کی رسوائی سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیا کرتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں جس طرح سے نماز توجہ سے پڑھی جاتی ہے ایسے خطبہ بھی توجہ سے سننا سننا چاہیے لیکن افسوس سد افسوس پہلے تو لوگ خطبہ سن لیا کرتے تھے آج خطبے کی حالت میں کچھ لوگ تصویر لے کے بیٹھے رہتے ہیں وہ برابر ان کا ایک کمپیوٹر چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے ارے اللہ کے بندو یہ نہیں سوچے کہ ناجائز کر رہے ہو کہ جائز کر رہے ہو اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیا صرف اگر خطبہ شروع ہو جانے کے بعد کوئی نیا آدمی آئے جو پہلے سے مسجد میں نہیں تھا تو اللہ رسول نے فرمایا دو رکعت ہلکی ہلکی مسجد پڑھ لو اس کے بعد خطبہ سنو اس کے علاوہ خطیب کے ممبر پڑا جانے کے بعد کسی قسم کی نماز اور کسی قسم کی عبادت جائز نہیں ہے ایک تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ تصویر میں لگے رہتے ہیں اور سے برا حشر ان لوگوں کا ہے جو موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں باللہ من ذالک جمعہ ہو رہا ہے اگر سب میں نہ ہو اور کتنے لوگ دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر کے اپنے دوستوں سے بات کرتے رہتے ہیں کوئی موبائل کھیل رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے کوئی ہاتھ میں تصویر پڑھ رہا ہے کوئی سوچا خدمت ہوتا رہتا ہے چلے نماز پڑھ لیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے جمعے کا سارا اجر و ثواب ختم ہو جایا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک آمار کے تو فرمائے اپل قوری ہے من ذنب واتوب الحمد اللہ وقفہ سلام مرائے اصطفى اما بعد جمعے کے آداب میں سے آپ نے سنا بہترین قسم کا کپڑا پہن کر کے آنا خوشبو لگا کر کے آنا تاکہ کسی معلوم پڑے کہ ہاں آج آپ کے عید کا دن ہے نمبر دو احساس آپ کے بد کپڑے سے آپ کے بدن سے ذرا برابر کوئی بدبو نہیں آنی چاہیے پرانا کپڑا پسینہ والا پہن کر کے چلے آئے اگر اس میں بدبو آ رہی ہے تو نبی احساس خاں فرماتے خبردار تم فرشتوں کو تکلیف نہ دو انسانوں کو تو تکلیف دے رہے ہو رحمت کے فرشتے جو آئے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ نماز پڑھنے جمعے میں حاضری دی ہے آپ نے فرمایا ان کو تکلیف دے رہے ہو پھر آپ نے آگے ساتھ فرمایا جس طرح جن چیزوں سے آدم کی اولاد کو تکلیف پہنچتی ہے اسی طرح بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے خبردار جمعے سے کیا, کیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جمعے کے لیے آج دنوں میں جو کپڑا پہنتا ہے اس کپڑے کے علاوہ دو کپڑے رکھ لے یعنی جو جمعے کے دن پہنا کرے نبی علیہ السلام جمعے کے لیے مخصوص کپڑا رکھا کرتے تھے آپ نے ساتھ نمایا اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم کام کرنے والے روزانہ پہننے والے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے جمعے کے لیے رکھ لو اور جمعہ پہن کر کے پہن کر کے آؤ پڑھو اور جا کر کے پھر اس کو نکال دو اگر تمہارے ہاں اس سے دادا کی طاقت ہے تو ایسا کر لو اسی طرح سے خوشبو لگانے کی آپ نے بڑی تاکیف کیا ہے میرے بھائیوں جمعے جمعے کے کے آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے کہ جب ہم دن کوشش کریں اول وقت پہنچنے کی تاخیر نہ کریں گھڑی نہ دیکھتے رہیں خطبہ اتنے بجے شروع ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا خطبہ ہوگا ہم خطبے کے بعد بھی جائیں گے تو ہمیں نماز مل جائے گی نماز تو مل گئی لیکن ساری فضیلتوں سے آپ محروم رہ گئے خطبے کی فضیلت سے نماز کی فضیلت سے انتظار کی فضیلت سے ساری فضیلتوں سے آپ محروم رہ گئے نبی علیہ السلام نے بڑی رغبت دلائی ہے کہ مسلمان جمعے کے دن جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کرے اس لیے آپ نے ساتھ رمایا اے یہ جمعہ کے دن جس نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد جو انسان من اوڑا جو پہلے وقت میں آتا ہے اللہ قطع نواز بابا دانا تھن بڑے جو انسان جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے اول وقت آ گیا اللہ اسے ایک اونٹ کی قربانی کا جو ثواب دیا کرتی ہے معمولی سے اونٹ کا خریدنا ہمارے اور آپ کے لیے بھاری ہے یہاں نبی رحتا شاہ فرماتے ہیں من جا بہ جو پہلے وقت آ گیا اول گھڑی میں آیا اللہ اس کی برکت سے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں وہ من جا بانیا اور جو دوسرے نمبر پر آیا دوسری گھڑی میں آتا ہے مکان نما کر روا بکرتن بولا کہ اس نے ایک گائے کی قربانی دیا نبی رہتا شاہ نے فرمایا وہ من جا جو تیسری گھڑی میں آیا فکان بہترین قسم کا سینگ والا ایک دمبا جمع کیا نمبر چار آج فرمایا جو چوتھے گھڑی میں آیا چوتھی ساتھ میں آیا فکان نما کر اس نے گویا کی ایک مرغی کی قربانی بھی نمبر چھ نمبر اس کے بعد آگے فرمایا نمبر پانچ خان سطح جو پانچویں گھڑی میں آخر میں آیا اللہ تعالیٰ اس کو ایک انڈے کی قربانی کرنے ایک انڈے کے صدقہ کرنے کا جو ثواب دیتے ہیں یہاں تک کہ جب انسان ایسے تاخیر کرتا رہا امام بس آ گیا اور امام ممبر پر آنے لگا دس فصل دفاع دفاع جو فرشتے اجر و ثواب دینے کے لیے نام نوٹ کر رہے تھے جیسے خطیب ممبر پہ آنے لگا اللہ رسول فرماتے ہیں لفت دفاتر اور رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں اب آنے والا عام نمازی عام نمازی رہتا ہے مخصوص اونٹ کی گائے کی بکرے کی مرغ کی انڈے کی یہ سارے عجر و ثواب والے جو تھے ان سے اس کا نام خارج کر دیا گیا کیوں آپ فرماتے ہیں وہ ذکر خود وہ فرشتے خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں اب فرشتے بھی اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیے اللہ نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی اب خطیب ممبر پر آ گیا اب تمہارا بھی کام ہے کہ اپنی ذمہ داری ختم اور آ کر کے تم بھی خطبہ سنو وہ میں ذکر خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں تو اس لیے میرے بھائیوں اول وقت آنے کی کوشش کرو ایسے ہی جینے کے دن کوشش سے کرو کہ سورت پڑھنے کی کوشش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم سماتے ہیں جو انسان جمعے کے دن سورت القح کرتا ہے من النور ما بین اللہ تعالیٰ سورت القحب کی برکت سے ایک ایسا نور ایمان عطا کرتے ہیں جو ہفتے بھر اس کے برائیوں سے بچاتا رہتا ہے پورے ہفتے بھر کے لیے کفایت کرتا ہے میرے بھائیوں تھوڑا سا ٹائم چاہیے سورت القحب کی تلاوت کرو اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے شاپ نمایا بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن جو لوگ نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہوں اسی طرح سے ایک چیز اور یاد رکھو نبی علیہ نے فرمایا ہے یہ جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے بہت سارے بہت ساری عورتیں بچے بیمار معذورین جمعے میں نہیں آ سکتے نبی علیہ سراج نے ساتھ رمایا ہے بڑی فضیلت کی چیز ہے دوستو اگر کوئی انسان غور سے دل لگا کر کے یہاں خطبہ سنے اور سن کر کے جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو سنا دے بچوں کو سنا دے کل ڈیوٹی کا وقت ہے ان لوگوں کو جا کر کر کے سنا دے جن کو جن کو دین کی باتیں سننے کا موقع نہیں ملتا تو یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا نظر اللہ مران سب یا مکان تھی صاحب ثم آہا کما سمے اے لوگوں اللہ میرے اس امت کو امتی کو ہمیشہ ہرا بھرا خوش رکھے اس کی دنیا اور آخرت کی ساری مرادیں پوری کرتا جائے دنیا آخرت کی ساری بلا اللہ اسے میرے اس امتی کو بتاتا جائے جو میری باتیں سنتا ہے میری حدیثیں سنتا سنتا ہے ہے ہے سے یاد رکھتا اور جانے کے بعد ان لوگوں کو پہنچا دیتا ہے جو وہاں حاضر نہیں تھے تو بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری دوستو یہ بھی ہے کہ گور سے سنو اور جانے کے بعد خطبے کی باتیں دین کی باتیں اللہ اس کے رسول کا فرمان ان لوگوں کو بتا دو جو یہاں آئے نہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے موحد اور متب سنت ہم ارحان جو بیمار ہیں تمام مسلمان مریضوں کو کلی عطا فرما ہر مقروض کے قرض کو ادا کرا دے ہر پریشان بھائی کی پریشانی کو دور کر دے ارحان جو ہم میں دین سے دور ہے ان کو دین کے قریب کر دے ارحان عالمین جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امن امان کا گہوارا بنا دے دنیا کے سارے مسلم ملکوں کو امن و امان سے نواز دے وہاں دنگے فساد ہر کسی قسم کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ مسلم ملکوں سے ہٹا دے اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں بھی مسلمان بھائی ہوں مظلوم ہیں ان کی مدد فرما جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حکام سے خلیفہ اور ان کے ساتھ کو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے ہر اچھے کام کی توفیق دے اور ہر غلط کام سے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے وہی اعمال وہی کام وہی چیزیں اللہ انہیں ان سے کرا جو ہم سب کے لیے خیر و برکت اور امت اور ملت کے لیے فائدے مند ہو خصوصاً جس شہر میں ہم رہتے ہیں شیخ سلطان حفیظ اللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر بنا ہر آفت سے محبوب رکھے اور ان ان کے کی مدد فرمائے ہر دنگے ہر فساد ہر مشکلات سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا رکھے اور انہیں نیک اعمال کی توفیق فرمائے جو ہمارے لیے آپ کے لیے سب کے لیے قوم کے لیے مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جو ام آپ کو ناراض کرنے والی